حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حیا کو چھین لیتا ہے اور جب اسے حیا چھین لیتا ہے تو تجھے وہ شخص ناپسندیدہ اور قابل نفرت محسوس ہوتا ہے جب وہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے تو اسے دیانتداری چھین لی جاتی ہے جب اسے دیانتداری چھین جاتی ہے تو اسے خائن اور خیانت میں مشہور دیکھتا ہے جب وہ خائن اور خیانت میں مشہور ہو جاتا ہے تو اسے رحم دلی چھن جاتی ہے جب اسے رحم دلی چھن جاتی ہے تو اسے لانتی اور لوگوں سے اس پر لانتیں پڑتی دیکھتا ہے جب تو اسے لانتی دیکھے اور اس پر لانتیں پڑ رہی ہوں تو اس کی گردن سے اسلام کا قلادہ اتر جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار چوون